یہ جماعت اگر بدر کے میدان میں ختم ہو جاتی تو دنیا آپ بالکل تنسیلہ اور تار کی تاریخ ہو خود یہ یورپ کے سب مان رہے ہیں کہ اگر یہ عرب زندہ نہ رہتے عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تعظیم نہ آج ہوتی اس کے لیے یہ حضور رحمت اللہ عالمین دعائیں مانگ رہے تھے اپنے لیے نہیں اس مٹھی بھر جماعت کے لیے نہیں صرف عرب کی سرزمین کے لیے نہیں حضور تو تمام نو انسانی کے لیے رحمت بن کر آئے تھے یہ حضور کے رحمت بننے کا تقاضا تھا کہ یہ جماعت زندہ رہتی تاکہ دنیا تہذیب و سمردن اور علم و ہنر کی ان گہرائے آبدار سے زیادہ یاد ہوتی یہ جماعت اگر وہاں مٹ جاتی دنیا سے یہ تمام چیزیں مٹ گئی ہوئی ہوتی یا کم از کم اس کے آنے میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال کا عرصہ لگتا یہ کی دعا اور اس سے آپ اس اہمیت اس بدر کے میدان کی اہمیت سمجھ جائیے کہ حضور یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا اور یہ جو ہم نے بلکہ اس بزن نے اپنے اس کارڈ میں جو لکھا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن صاحب یوم بدر جب انسانیت اپنے مستقبل کے متعلق دین و رجا میں تھی جب تہذیب و تمدن اور علم و ہنر کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا جب جنت سے نکلا ہوا ابن آدم زندگی کے دراہے پر کھڑا تھر تھر سانپ رہا تھا تو یہ شاعری نہیں تھی برادران عزیز یہ ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایسا نازک مرحلہ آ گیا تھا انسانیت کی تاریخ میں کہ اگر اس بدر کے میدان میں حق یوں غالب نہ ہوتا یہ امت وسطہ دنیا میں زندہ نہ رہتی یہ مختصر سی جماعت خدا کا نام دینے والی جو تھی وہاں وہ ختم ہو جاتی تو دنیا اس تمام علم و ہنر اور سائنس و فلسفہ سے معروم رہ جاتی جنگ شروع ہونے لگی پھر سن لیجئے تین سو تیرہ مختصر کی جماعت ان میں بچے بھی شامل تھے اور بچوں کا شوق شہادت تھا کہ جب ایک بچے سے یہ کہا گیا کہ تم چھوٹے ہو ابھی تم جنگ میں نہیں جا سکتے تو وہ پنجوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا دیکھیے حضور میں کتنا اونچا ہوں اور اس کے بھائی نے خود آ کر اسے گل اس کے گلے میں تلوار سنبھال کر دی ماں نے پیشانی پہ گوسا دیا اور بچے کو نہ ایسے وقت میں جب اتنی مختصر جماعت کو اس میں ایک انسان کا اضافہ بھی کتنی تقویت کا موجود ہوتا ہے این اس وقت دو صحابی دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں جلدی اجازت دیجیے کہ ہم میدان جنگ میں چلے جائیں آپ نے کہا کہ ہم سے دوڑتے ہوئے آئے ہو کہاں سے آئے برادران عزیز سوچیے کہ نازک مرحلہ کتنا ہے اور یہ دیکھیے کہ جنگ کے عالم میں یہ تربیت نبوی تھی کیا انہوں نے کہا کہ ہم آ رہے تھے راستے میں ہمیں قریش کے کچھ لوگ ملے انہوں نے ہمیں روک لیا کہ تم آگے نہیں جا سکتے تم جاؤ گے تو یقین مسلمانوں کے ساتھ مل کر قریش کے مقابلے میں تم جنگ میں آ جاؤ گے اور لڑائی کرو گے آپ نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہمیں جانے دو ہم قریش کے خلاف ہم وہاں نہیں لڑیں گے ہم نے یہ کہا آپ نے کہا کہ تم نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وعدہ کیا ہے آپ نے کہا کہ پھر تم قریش کے خلاف یہاں نہیں لڑ سکتے اللہ ہمارے آج کے ارباب شریعت میں سے ہوتے تو فوراً فصلہ دے دیتے کہ زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے اس سے زیادہ اہم ضرورت بھی زندگی کی کچھ ہو سکتی ہے برادران کی اس مٹھی پر دماغ کا نہیں انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ دار و مدار ہے اس جنگ سے ایک فرد بھی اس کے اندر اگر آپ آئے تو آپ دیکھیے کتنا تقویت کا موجود ہوتی ہے وہ کمانڈر ان چیف وہ کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ تمہارا شوق شہادت ایک تمہاری وجہ سے جو جماعت کو تقویت پہنچنی تھی وہ بھی میں جانتا ہوں لیکن میرے بھائیوں جب تم نے وہاں یہ وعدہ کر لیا کہ ہم نہیں لڑیں گے قریش کے خلاف تو تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا تيس چلنے والے تھے کہ اطلاع ملی کہ قریش کے لوگ مکے سے کچھ ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے آئے ہیں جو رضا مندی سے آنا چاہتے تھے جنگ کے لیے ان کو انہوں نے مجبور کیا ہے اور وہ مجبوری کے عالم میں ان کے ساتھ شریک برادران عزیز فوجوں مقابل کو اس سے کیا فرض ہے کہ آنے والے برضا و رغبت آئے ہیں یا وہ مجبور کر کے لائے گئے لیکن یہ تو فوج کسی ہٹلر اور مسلینی کی فوج نہیں یہ تو ہزب اللہ تھی یہ تو خدا کی فوج تھی آخری ہدایت جو دی گئی اپنی فوج کو وہ یہ کہ فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں ہماری اطلاع کے مطابق زبردستی اس میدان میں لائے گئے ہیں برابر بروز رغبت نہیں آئے اگر وہ کسی کے قابو میں آ جائے تو ان کو قتل نہ کرنا کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے میدان جنگ کی نزاکت ذرا ملازہ فرمائیے برادران عزیز اس وقت یہ ہدایات نافذ کی جا رہی ہیں عہد کا اتنا پاس دوسروں کے متعلق کے لیے ان کو زبردستی لائے ہیں خود نہیں وہ آئے اگر ان میں سے کبھی کوئی ہاتھ چڑھ جائے اس کو قتل نہ تم نے کرنا میدان جنگ شروع کیا کون لوگ ہیں یہ اس طرح تین سو تیرہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو مٹی اڑتی ہے خدا ان کی قسم کھاتا ہے عزیز فلور یا خدا ان کے منہ سے جو جھاگ نکلتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے ان کے سموں سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں ان کی قسم کھا رہا ہے یہ ہے جماعت جنہیں مومن حق کا کہہ رہا ہے قرآن جن کے لیے یہاں بشارت دی جا رہی ہے جنت کی این میدان جنگ میں یہ لوگ کھڑے ہیں اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ یا الزین آ منو اضا لقی تو الحم العباس ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير سن رکھو اس میدان میں تم میں سے اگر کوئی شخص تیر سے کھا کر بھاگ گیا وجود اس کے کہ اس نے پیترا بدلنے کے لیے ایسا کیا ہو یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی طرف جائے اس کے سوا اگر تم میں سے کوئی شخص آج پیٹ دکھا کر بھاگ گیا تو یہاں سے سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے میرا بران عزیز صحابہ کرام اس بدر کے یہ مجاہد ان کے متعلق میدان جنگ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے سوچیے تو صحیح ہم جو محض اپنے نقلوں کے اوپر اور نمازوں کے اوپر ناز کر کے کہتے ہیں کہ ان کے سبقے میں جنت جنت میں پہنچ جائیں گے کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں ان سے بڑی نمازیں کتنے پڑھی تھیں ان سے اچھے روزے کتنے رکھے تھے ان جیسا صداقت والا ایمان اور کس کا تھا لیکن یہ تمام چیزیں برادران عزیز اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اگر اس مقصد پر زب پہنچتی ہے کسی کے ایک عمل سے بھی تو اس کی ساری عمر کی نمازیں اور روزوں کو جاننے میں لے آج کے میدان میں تم نے سے جو سیٹ دیکھا کر بھاگ جائے گا کسے کہا جا رہا ہے ابو بکر عمر اور عثمان سے کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ مبشرہ سے کہا جا رہا ہے بدر کے مجاہدین سے کہا جا رہا ہے آج تم نے سے جڑنا جائے پیر سے کھا کر بھاگ جائے گا سیدھا جہنم میں یہ اہمیت ہے دین کے نظام کے قیام کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس میں اور ہمارے تصور کے مطابق جسے ہم عبادت اور ثواب کا کام کہتے ہیں خوش یہ عبادت اور ثواب کے کام بے معنی نہیں ہے میرا دنیا ابھی کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا ان کی اہمیت کم نہیں ہے لیکن یہ سب ذرائع ہیں انسان کو اس مقصد کے آمادہ کرنے کے لیے کہ جب حق و باطل کا مارتا ہو تو تم وہاں کس طرح کفن بدوش کرے گا اگر یہ چیزیں ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو پھر یہ ذرائع کیونکہ مقصد کو حاصل نہیں کر رہے اس لیے ان کی کوئی قیمت نظام و خدا بندی میں نہیں ہے اور یہ اندر کی تبدیلی ہی تو ہے کہ جس سے فیصلے ہوتے ہیں باہر تین سو تیرہ ایک ہزار سال میں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے ان تین سو تیرہ کی امداد ملائکہ سے کی یہ کیا امداد ہے ملائکہ کس طرح سے نازل ہوا این اس وقت ایک اصول دیا ہے یہ ساری آیات جنگ بدر کے سلسلے میں قرآن میں آئی ہیں درادرا نے عزیز پورا اس مثال بتایا کہا کہ یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم آؤ تمہیں بتائیں کہ قوموں کو عروج اور زوال کس طرح سے ملے کہا کہ یاد رکھو کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آ سکتی تا وقت کہ وہ قوم اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا کرے اپنے قلب و نگاہ کے اندر تبدیلی نہ پیدا کرے اپنی نگاہوں کا زاویہ نہ بدلے ویلیوز نہ بدلیں اخبار نہ بدلیں پیمانے نہ اس کے بدلیں جب تک یہ نہیں ہوتا یاد رکھو ہزار مادی وسائل اور اسباب بھی قوموں کی حالت میں تبدیلی نہیں کیا کرتے اور یہ وہ جماعت تھی کہ جن کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو چکی تھی اور یہ اندر کی نفسیاتی تبدیلی اتنا بڑ اتنی بڑی قوت دے دیتی ہے برادران عزیز کہ جو باہر کی قوت کے مقابلے میں جو قرآن نے کہا ہے کہ تم اگر ایک ہوگے گے تو دس پر تم بھاری ہو جاؤ گے ایک اور دس کا مقابلہ کر لیتی ہے یہ اندر کی تبدیلی جسے ایمان کی تبدیلی آپ کہتے ہیں ایمان کی قوت آپ کہتے ہیں یہ ملائکہ کا نزول بدر کے میدان میں ہی نہیں ہوا اس کا نظور ہر مومن کے اوپر ہو سکتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ مزینہ کالو رب اللہ تم مستقام کا تنزل ہے الحمد الملائے جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا نشم و نما دینے والا وہ اللہ ہے اور اس کے اوپر پھر جام کر کھڑے ہو گئے ان پر فرشتوں کا نزوم ہوگا یہی تھا وہ فرشتوں کا نزوم یہی تھی وہ مراحدہ کی امداد جو این بدر کے میدان میں انہیں ملی جس کا نتیجہ کیا تھا قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے بیان کیا ہے خیال میں کہا کہ ان کی کیفیت یہ تھی مجاہدین کی اس نفسیاتی تبدیلی سے ان کے اندر ایک اس قسم کی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ دشمن اگرچہ ان سے تین گنا سے بھی زیادہ تھا لیکن وہ ان کی نگاہوں میں دگنے سے زیادہ نظر ہی نہیں آتا تھا دگنے اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ایسے حالات میں بھی جن میں تم گھرے ہوئے ہو کہ مادی اسباب اور وسائل کی کتنی کمی ہے کم از کم دگنوں کے اوپر تو تم ضرور کا غالب آ جاؤ گے اس لیے اس جماعت کو وہ جماعت دگنے سے زیادہ نظر ہی نہیں آتی اور دوسری طرف جو قوت کے نشے میں بدمست تھے قرآن کہتا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان سو کو کسی خاطر میں ہی لاتے تھے ان کی نگاہوں میں یہ بہت چھوٹی سی جماعت نظر آتی ہے یہ ہے قلب و نگاہ کی تبدیلی اس تبدیلی سے جو ملائکہ کا نزول ہوا ہے قرآن نے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا کہا کہ اللہ جا بوشرا والے تتم ہلنا نہیں ہی فلوب یہ اس لیے تھا کہ تمہارے دلوں میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے سکون پیدا ہو جائے اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں اگر اطمینان و سکون پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی قوت اور کیا مل سکتی ہے وہ بش ہے اور اس بات کی خوشخبری تمہارے ذہن میں یقین ہو کہ تم نے آج غالب فاتح اور منصور اس میدان سے لوٹنا ہے یہ تبدیلی ان کے اندر پیدا ہوئی میدان جنگ شروع ہو بہت بڑا مارک میں نے ابھی ارد کیا تھا برادران عزیز کہ جب حق کی علم بردار جماعت سامنے آتی ہے میدان میں تو پھر باطل کی قوت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی تو کیا یہ ایسا ہی نظام ہے کہ اگر ایسی جماعت نہ آئے تو پھر خدا کا یہ نظام اس کے یہ قوانین وہ سارے منہ ٹپتے رہ جاتے ہیں بیٹھے ہوئے رہ جاتے ہیں کہ باطل کی قوتیں بے لگام جو جی میں آئے کرتی رہے اور یہ حق ان کا منہ تکتا رہے اس انتظار میں کہ کب کوئی جماعت آئے اس کا علم دے کر اٹھے پھر اس کو غلبہ ہو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے خدا کا یہ قانون جو ہے کہ حق غالب آتا ہے وہ تو نافذ ہے چلا جا رہا ہے خدا کی کائناتی قوتیں اسے نافذ کیے ہوئے ہیں لیکن اور یہ لیکن بڑا اہم ہے خدا کہتا ہے کہ فرق یہ ہے کہ ہماری کائناتی قوتوں کی رفتار اتنی سست ہے تمہارے حساب و شمار سے کہ ہمارے ہاں کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے ہزار ہزار سال کا ہوا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہ ادا سے ادارے یاد رکھو ظالم پنپ نہیں سکتا لیکن جب یہ تنہا خدا کے کائناتی قانون سے زیادہ مقبو ہوتا ہے زیر ہوتا ہے اس کے اوپر تباہیاں آتی ہیں اس کے لیے وقت بڑا لمبا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب حق کی علم بردار جماعت اس چیز کو لے کے اٹھتی ہے تو وہ دن ہمارا ہزار ہزار سال کا تمہارے حساب و کتاب سے دنوں کے اندر بدل جایا کرتا ہے اس لیے اس نے کہا یہ ہے کہ حق کی علم بردار جماعتوں کا خدا کے ساتھ تعلق رفاقت کا ہوتا ہے یہ اس کی رفیق بن جاتی ہے اور یہی تو رفاقت تھی جس کا اعلان نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات عرضی کے آخری سانس میں ان الفاظ میں کہا تھا کہ بل اور رفیق الفانا وہ خدا رفیق اعلیٰ ہے رفیق کا ہی تعلق ہے بندہ رفیق ادنا ہے وہ رفیق اعلیٰ ہے انسان اور خدا کا تعلق قرآن کی روح سے رفاقت کا تعلق ہے برادران ایک ہی مقصد ہے کہ حق غالب ہو خدا کے پروگرام کے مطابق وقت زیادہ لگے گا یہ جماعت جب آ جائے گی سامنے تو وقت کم ہو جائے گا مقصد وہی ہے جو حاصل ہو جائے گا اور یہ وجہ ہے کہ جب یہ جماعت میدان میں آئی ہے وہاں تیر چلائے جا رہے ہیں وہاں شمشیریں چلائی جا رہی ہیں تیر انہی کی کمانوں سے نکلتے تھے شمشیریں انہی کی ہاتھوں سے چل رہی تھیں لیکن خدا کہتا یہ ہے کہ فلم تک تو لو ہوں ولا کن لما قتل ہوں تم انہیں قتل نہیں کر رہے تھے ہم تلواریں چلا رہے تھے وہ نا رمای کا اس رمای تھا ولا کل لگا رما تم تیر نہیں چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے تھے کتنا یہ عمل عظیم حسنات کا عمل ہے کہ انسان کے دست بازو سے کام ہو رہا ہے خدا کہتا ہے یہ تو ہم خود کر رہے تھے دست و بازو ان کے ہیں قانون خدا بندی اس کے لیے کار فرما ہے اس لیے کہا کہ تم وہ تلوار نہیں چلاتے تھے ہم چلا رہے تھے تم وہ تیر نہیں چلاتے تھے ہم وہ تیر چلا رہے تھے یوں خدا اور بندے کا رفاقت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہی جلسے میں جو اس سے پہلے جو میراج صد معراج کی تقریب میں یہاں ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ بابا قوسین کا جو خدا نے کہا ہے وہ یہی تعلق ہے اس قسم کی رفاقت کہ جس میں دو کمانوں کا ایک چلہ ہو ایک اس لکڑی کو کھینچے دوسرا چلے کو کھینچے اور دونوں مل کر ایک تیر چلائے بہاوا کی جماعت تیر چلا رہی ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہم چلا رہے تھے اور پھر میں وہ غالب کے شیر کو دہرا دوں کہ ناپ کے لٹریچر میں اس سے بلند شیر نہیں ملے گا شیر کیا ہے قرآن کی اس آئےتی کی تو وہ تصویر ہے اور ترجمہ ہے جو اس نے کہا کہ تیرے قضا ہر آئینہ از ترک سے حق قضاق کے تیر تو خدا کے ترکش کے اندر ہوتے ہیں وہیں سے یہ نکلتے ہیں لیکن یہاں سے تمام محمد وہ تیر چلتے ہیں محمد کی کمان کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر وہ تیر چلتا ہے ورنہ سرکش میں رہتا ہے بدر کے میدان میں خدا کی سزا کے یہ تیر ان مجاہدین کی کمانوں سے نکلتے تھے اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ماں رمائے کا اس رمائے کا بنا کن ملا رما تم نہیں تیر چلا رہے تھے ہم تیر چلا رہے تھے دیکھا برادران آ خدا کے نظام کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ میدان میں آتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے حق کو بادل کے اس مارکے کے اندر بادل کو شکست ہوئی کا وہ سروجن غفیر اتنی قوتوں کے باوجود میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ان کے بڑے بڑے سردار میدان جنگ میں کام آ گئے ابو ابوجیل سے بڑا عجیب واقعہ ہے اس کا یہ جب میدان میں گرا ہے دو چھوٹے بچے تھے وہ جھپ تھے اس زمانے کے قاعدے کے مطابق انہوں نے مر تو رہا تھا سر جدا کرنا چاہا تلوار سے ابو جیل نے کہا کہ میرا سر تو کاٹ رہے ہو ذرا حلق سے بہت نیچے کر کے یہاں سے کاٹو انہوں نے کہا کہ یہاں سے تو تکلیف زیادہ ہوگی یہ نیچے سے کڑھائی کے لیے کاٹو اس زمانے میں رواج تھا کہ جنگ کے بعد جنگ کے جو بڑے بڑے سردار میدان جنگ میں مارے جاتے تھے ان کے سروں کو نیزے پہ ٹانگ کر ان کا جلوس نکالا جاتا تھا ابو جیل نے کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے تو جا رہا ہوں لیکن جب وہ سروں کا جلوس نکلے تو ابو جہل کا سر باقیوں سے تین انچ اونچا ہونا چاہیے برادران عزیز یہ اس قوم کی نفسیاتی کیفیت بتا رہی ہے جس قوم کی کیفیت یہ ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے سر کو تین انچ اونچا دیکھنے کا متمنی ہو زندگی میں وہ سر کسی سامنے کے کسی اور کے سامنے جھٹا سکے گا وہ یہ تھی وہ کون جس کے ساتھ سابقہ پڑا ہوا تھا ان کا سر کسی کے سامنے کیسا جھک سکتا تھا یہ تھا وہ قبیلہ یہ تھی وہ قوم جو رسول اللہ کے مقابل میں آئی تھی لیکن اجازت دیجیے تو اگر اگر کے بعد دوسری طرف جائے گی لیکن اسی زمن میں عرض کر لوں کہ پھر قرآن کی تربیت میں ان سر اونچا کر کے چلنے والوں کو حق کی سامنے کس طرح سے ان کے سر جھکائے حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر ان کا بیٹا گورنر کا بیٹا قریش کا بہت بڑا ممتاز نوجوان وہاں کے ایک زندی نے زندہ آپ غیر مسلم ریا میں سے آج کی اصطلاح میں اس نے کوئی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا اور اس لڑکے نے اس کو ہنٹر مار باب خلافت میں اس کی اطلاع دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باپ بیٹے دونوں کو بلا لیا اور اس ضمنی کو بھی بلا لیا اس نے کہا کیا ہوا تم کہا جی کہ یہ بات تھی میں نے کہی اور اس نے ہنٹر مارا اور یہ کہا تھا کہ بڑوں کی اولاد کی گستاخی کرتے ہو دیکھا اس کا نتیجہ اور حضرت کی عمر نے وہ ہنٹر اس زمین کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مار اس بڑوں کی اولاد کو ابھی تک اس کے دماغ میں سے ابھی اہلیت نہیں نکلی ہے وہ اسے مارتا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ بڑوں کی اولاد دیکھ لیا آپ نے قرآن کی تعلیم سمجھ میں اب آئی ہے یا نہیں اور یہ کرنے کے بعد برادران نے عزیز اس سے کہا کہ ایک اس کے باپ سے بھی لگا دے کہ اگر یہ گورنر کا بیٹا نہ ہوتا تو یہ کبھی یہ کچھ نہ کرتا اس نے کیا تربیت دی ہے اپنے بیٹے یہ تھے وہ سردارہ نے قریش برادران عزیز جو مرنے کے بعد بھی اپنا سر اونچا دیکھتے تھے اور یہ بھی قرآن کی تربیت کہ انہیں کے بیٹے جو ہیں ایک زندی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور وہ اپنا بدلہ عدل کے مطابق لے رہا ہے کہ بڑوں کے بیٹے جو ہیں ان کے سر سے یہ خناس نکل جانا چاہیے کہ وہ بڑوں کے بیٹے ہیں اور جو کچھ ان کے جی میں آئے وہ کرتے پھرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قرآن یہ کرتا ہے برادران عزیز میدان جنگ میں میں نے عرض کیا میدان ان کے ہاتھ میں آیا سنتے چلے جائیے کہا یہ تھا کہ تمہارے راستے میں مال اور اولاد کہیں سنگے بنا بن کے کھڑی نہ ہو جائے اولاد کا تو ہم نے ابھی ابھی دیکھ لیا کچھ ہوا اربوں کے ہاں جنگ کا انداز یہ چلا آ رہا تھا کہ جو کچھ مادے غنیمت ملتا تھا جو سپاہی لوٹ کے لے جاتا وہ اسی کا ہو جاتا اور یہی چیز تھی جو ان کو میدان جنگ میں لایا کرتی تھی وہ اسٹینڈنگ آرمی تو تھی نہیں کہ باقاعدہ تنخواہ ان کو ملتی چلی جائے یہی جو جنگ کی غنیمت کا مال ہوتا تھا یہی ان کے لیے وجہ کشش ہوا کرتا تھا لیکن اب تو جنگ کسی اور ہی مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے یہ جنگ تو حق کا علم بلند کرنے کے لیے لڑی جا رہی ہے پہلی جنوری جا رہی ہے اور پہلی جنگ میں جب سامنے مال غنیمت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں ان سپاہیوں اور حکم دیا جاتا ہے کوئی سپاہی اسے ٹچ نہیں کر سکتا مال غنیمت سپاہیوں میں لوٹنے کا نہیں ہے یہ خدا کے خزانے میں جمع ہوگا تاکہ غریبوں اور یتیموں کی قسط سے پرورش ہو ہاتھ نہیں لگانے دیا جا رہا ہوں مال غنیمت عزیزہ نے من بات کہہ دینے کی اور سن لینے کی آسان ہے ذرا سوچیے یہ لوگ کسی نئی جنریشن کے آدمی نہیں تھے وہی پرانے عرب چلے آ رہے تھے وہی پرانے قبائل سے یہ سپاہی چلے آ رہے تھے جن کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ میدان جنگ کا مال غنیمت سپاہیوں کی ملک ہوتا ہے کیا تبدیلی تھی جو اس قرآن کی تعلیم نے اور تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کی میدان جنگ میں سپاہی سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور کوئی ایک ہاتھ نہیں جو اس کی طرف اٹھا ہو مال کو بھی راستے میں سے ہٹا دیا کہ یہ بھی کسی طرح سے وجہ کشنا تمہارے لیے بن جائے جنگ کے قیدی کچھ ہاتھ میں آ اربوں کے ہاں نسل بعد نسل یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ جنگ کے قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا ان کی عورتوں کو نونی بنایا جاتا تھا اگرچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کے احکام بہت بعد میں جا کے نازل ہوئے لیکن نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو یہ تھا یہ جو رسم کو ہم صدیوں سے ان کے ہاں مربت چلی آ رہی تھی اور کبھی معیوب نہیں سمجھی جاتی تھی حضور نے یہ کہا کہ جنگ کے قیدی غلام نہیں بنائے جا سکتے جسے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ ان کو غلام بنا رہے پہلی جنگ میں پہلے قیدی جو آئے رات بھر تو ان کو حفاظت میں رکھنا تھا کیمپ کے اندر حفاظت اس سے زیادہ کیا تھی کہ ان کو رسیاں باندھ دی جاتی رسیوں میں باندھ کے باہر پہرا لگا دیا گیا ان قیدیوں میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی العمر اپنا داماد بھی تھا ابو اللہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ان کے ساتھ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے کہ چچا کے کراہنے کی آواز سامنے آئی دل ہی تو ہے نہ سمجھو خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں چچا موسم بھی تھے ضعیف العمر تھے تکلیف کی وجہ سے کرا رہے تھے صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کچھ تردد کے آثار نظر آ رہے ہیں بھانپ گئے کہ یہ کیوں آتا ہے تھوڑے سے وقت کے بعد آپ نے دیکھا کہ عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی آپ نے کہا کہ یہ آواز پہلے آتی تھی اب کیوں نہیں آ رہی انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں آپ نے کہا کہ صرف عباس کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ یا تو سب قیدیوں کی رسمیں ڈھیلی کی جائیں گی یا محمد کے جگہ کی رسیاں بھی اسی طرح سے باندھ جائیں گی میدان جنگ میں یہ تربیت دی جا رہی ہے برادران ابھی کہا گیا کہ ان کے متعلق کیا کیا جائے ایک رائے یہ تھی کہ انہیں جنگ کے یہ قیدی جو میدان جنگ میں ہمارے سامنے آ گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے اور ان قیدیوں میں جیسا میں نے ارد کیا ہے حضور کی بڑی صاحبزادی کے شوہر ابو العظی تھے مشورہ یہ دیا جا رہا تھا ہر شخص اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز قیدی کو قتل کرے یعنی محمد اپنے ہاتھ سے اس کے بیٹی کا سہاگ لگا دے زبان مبارک پہ یہ بات نہیں آئی کہ ذرا دشوار ہوگا جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا لیکن خود ہی مجلس مشاورت نے بعد میں یہ طے کیا کہ نہیں ان سے فدیا لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ مقرر کچھ ہوا مکے میں ان کے جو وارث تھے ان کو اطلاعات بھیجی گئی وہاں سے ان کا فدیہ آیا اور اسی میں برادران عزیز اب وہ واقعہ آتا ہے جہاں جذبات ایک طرف اپنی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ایک رئیس مملکت کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں جذبات اور فرائض کا تصادم میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ سے زیادہ نازک شدید واقعہ شاید تاریخ انسانیت نہ پیش کر سکتے فدیہ منگایا گیا ادھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ادھر بھی تو محمد کی بیٹی تھی بیٹی نے اپنے خامن کا جو سبیا بھیجا کچھ اس میں سامان بھیجا اور ایک مختصر سا کا ہار بھیجا سیبیے کا مال جمع ہو گیا وہ ہار اس کے اوپر پڑا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تھے ہار پر نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں اور ماضی کی حسین اور حسین داستان نے ایک ایک کر کے سنیما کے فلم کی طرح دماغ کے پردہ سین میں چلی آ رہی تھی یہ ہار وہ تھا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جات نے کہا ہوا ہے خدیجہ خبرا سے آپ نے بیوی کو توفا دیا تھا کیا توحفہ ہو سکتا تھا کوئی جواہرات کا ہاتھ تھوڑا ہوگا یوں ہی کانچ کے موتیوں کا ہاتھ توحفہ دینا تو بڑا ضروری ہے قرآن کے یہی جسے آپ نہر بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ توحفہ قرآن راجو کے دونوں پلڑوں کے اندر ایک طرف مرد کو رکھتا ہے اور ایک طرف عورت کو رکھتا ہے عورت کا پلڑا جھکاتا ہے وہ مرد سے کہتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ اور دے تاکہ تمہارے پلڑے برابر ہو جائیں یہ توحفہ آپ نے وہ توحفہ حضرت خدیجہ کو دیا حضرت خدیجہ تل نے جب بیٹی گھر سے ودا ہونے لگی ہے شادی پر تو اپنے گلے سے اتار یہ ہاتھ بیٹی کے گلے میں ڈال دیا تھا اور یہ ہار آج اس بیٹی نے خامن کے فدیے کے اندر یہاں بھیج دیا تھا تاکہ باپ کو یاد دلایا جائے آپ کا تعلق اس ہار کی وساقت سے اس قیدی کے ساتھ کیا ہے حضرت خدیجہ کی زندگی وہ وفا شہار بیوی جس نے ساری عمر اپنی اس حق کی آواز میں ضرب کر دی ہے قربانی دے دی اپنے سارے مال کی اپنی ساری زندگی کی اتنی وفا شہار بیوی کہ حضور سے عمر میں اتنی زائد ہونے کے باوجود اس پوری عمر میں حالانکہ واقعات کتنے نازک آ گئے تھے آپ نے کہیں دوسرا نکاح تک نہیں کیا خدیجہ کی یاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر آپ کے دل میں متائے گرام بیوی کی پوری زندگی سامنے آ گئی اپنے نکاح کا وقت سامنے آ گیا بیٹی کے ودا ہونے کا وقت سامنے آ گیا یہ ہار سامنے تھا کانپ کے موتیوں کا بظاہر کسی قیمت کا ہار نہیں تھا لیکن ساری دنیا کی جذبات کی متا اس ہار کے ایک ایک دانے کے اندر یوں گم تھی جیسے چیت میں موتی ہوتا ہے برادر میں وہ چار سوکھے ہوئے جن کے یوں تو کیا تھے مگر کپس میں آ ہی گئی یاد آشیانے کی یہ ہار اس آشیانے کی یاد تازہ کر رہا تھا جس میں حضرت حضیرت القبرا نے اس قدر اسے جنت کا گہوارہ بنا رکھا تھا ہزار مرتبہ جی میں آتا ہوگا کہ یہ ہار تو کسی طرح سے واپس مل جائے گی بیٹی کو لیکن عدل کا تقاضا یہ تھا کہ جذبات کو غالب نہ آنے دیا جائے جذبات کا تلاتم اٹھتا تھا آنکھوں تک لہو بن کے آتا تھا لیکن آنسو کا قطرہ بن کے بہ جاتا تھا زبان سے یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اگر آج اس کی طرح ڈال دی گئی تو کل کو معلوم نہیں کہ پھر سے مملکت کیا کچھ اپنے لیے نہیں لے لیا کرے یہ بھی صحابہ نے پھر فیصلہ کیا کہ اور سب کچھ تو خزانے میں داخل ہوگا لیکن صحابہ نے یہ کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار بیٹی کو واپس بھیج دیا جائے آپ نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں گا آپ کا یہ ہار ہے برادران عزیز جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک رئیس مملکت کی ذمہ داریاں اس کے جذبات کے مقابلے میں کیا ہوا کرتی ہیں بات بڑی چھوٹی سی ہے نتیجہ بڑا گراؤ ہے اس کا واپس دے دیا گیا جن قیدیوں نے کچھ نہ دیا ان سے کیا گیا ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو یہ وہ رسول ہے جس کے متعلق اب تک ہمارے یہاں فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ساری عمر انپڑھ رہے ماں جن کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے جنگ میں جو قیدی آتے ہیں جو فدیہ دینے کے قابل نہیں ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو جنہوں نے کچھ فدیا دیا تھا قرآن میں یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے دلوں میں اسلام کے متعلق کوئی نیک جذبات پائے گئے تو تم جب واپس آؤ گے تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں واپس لے دیا جائے گا یہ ہے برادران عزیز جنگ کے قیدی جن کے متعلق بدقسمتی سے ہماری ساری تعریف کہہ رہی ہے کہ ان کے مردوں کو غلام بنایا جائے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے اور پھر ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر منڈیوں میں لے جا کے نفاس میں ان کو دو دو ٹکے سے بیچا جائے گا معاذہ اللہ نہ یہ خدا کا حکم نہ اس کے رسول کی بھی سنت اس رسول نے تو خدا کا حکم نازم ہونے سے پہلے پہلی جنگ کے اندر قیدیوں کے ساتھ کیا ایک قیدی نہیں تھا کہ جس کو کوئی اذیت پہنچائی گئی ہو حتیٰ کہ ایک شخص تھا بڑا تنہا بڑا زبان دراز نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں اقدس نے گستاخی کی تحریریں تقریریں کیا کرتا حضرت عمر نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس کے سامنے سے دو دانت کھڑوا دیے جائیں تاکہ یہ اس کے بعد اس انداز سے بول نہ سکے آپ نے فرمایا کہ خدا اس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی شخص کو میں اس لیے کہ وہ میرے خلاف کچھ کہتا ہے اس قسم کی اذیت دوں قتل ایسا نہیں ہو سکتا قیدیوں کو ان سپاہیوں میں بانٹ دیا گیا یہ وہ قیدی تھے جو ان کے سامنے تلواریں اٹھا کے آئے ہوئے تھے یہ اتفاق تھا کہ یہ ان کی تلواروں سے بچ گئے تھے انہیں دے دیا گیا کہ گھروں میں ان کو مہمان کی حیثیت سے رکھو عزیزہ نے من دیکھی تو صحیح یہ قرآن کرتا کیا ہے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے یہ وہ قوم تھی کہ ایک اونٹنی کے کٹ جانے پر سو سو سال تک آپس میں ان کی جنگ ہوا کرتی تھی اب کیفیت یہ ہے کہ میدان جنگ میں جس کی تلوار کے نیچے آنے سے یہ اتفاق سے بچ یہ ان کے گھر کے اندر مہمان ہے اور انہی کے ایک قیدیوں میں سے ایک قیدی کا یہ بیان ہے ابو عزیز کا اس نے کہا کہ میں جس انصاری کے گھر میں مہمان تھا وہ سارا دن باہر جا کے محنت مشقت کیا کرتے تھے شام کو جو روٹی لاتے تھے وہ روٹی مجھے دیا کرتے تھے اور آپ اور بال بچے کھجوروں پر گزارا کیا کرتے میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ روٹی کھا لیا کیجیے مجھے یہ دیجیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں مہمان کی تو آگے ضروری ہوتی ہے پہلے جنگ میں بھی آپ دیکھیے کیا تقریبیں آ رہی ہیں برادران عزیز یہ تھی وہ جنگ بدر جس کے بعد یہ مٹھی بھر انسانوں کا بے و سامان خانہ خراب ان انسانوں کا یہ گروہ پہلی ہی جنگ میں اس حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوا کہ جب باطل کے سامنے حق آ جاتا ہے تو ان کی مادی وسائل کی کمی ان کی نفسیاتی تغیر ان کے ایمان کی قوت کس طرح پورا کیا کرتی ہے فاتح اور منصور حیثیت سے مدینے میں واپس لوٹا اور واپس آنے کے بعد سب سے پہلی عید انہوں نے منائی غور فرمایا آپ نے کہ یہ عید کیا ہے بدر کی جنگ کے بعد پہلی عید عید آزادہ شکو ہے ملک دین عید محفوم ہجوم محمنی ایک ہم بھی آج عید مناتے ہیں ایک عید انہوں نے بھی منائی برادران عزیز یہ ہے جنگ بدر یہ ہے اس کے قواعد کہ جو قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہے اور ان کی روشنی میں تاریخ کے جو واقعات ان کے مطابق ہمیں ملتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب آپ غور فرما لیجیے کہ یہ واقعی یوم الفرقان تھا یا نہیں کیا یہ واقعی ایک فیصلہ کن سات ایسی تھی یا نہیں کہ جس نے انسانیت کے دھارے کا رخ موڑ دیا سوچیے کہ حضور کی وہ جو دعا تھی کہ اگر یہ مٹھی پر جماعت آج میدان میں کام آ گئی تو اس کے بعد دنیا میں کوئی تیرا نام دینے والا نہیں رہے گا اس کے معنی کیا تھے یہ اس جماعت کے زندہ رہنے کا صدقہ ہے برادران عزیز کہ آج دنیا تہذیب اور تمدن سے منور ہو رہی ہے دنیا میں علم و بصیرت آرٹ سائنس اور فلسفہ یہ تمام اقدار مستقلہ یہ بلند ترین رسم العین اور اصول صرف اس لیے ہیں کہ اس میدان میں یہ مٹھی بھر جماعت زندہ و پائندہ ہی نہیں بلکہ فاتح منصور واپس لاتی حق تھا ان کا کہ یہ پہلی عید اس طرح سے مناتے یہ حضرات رام عزیز میری پرانی بصیرت کے مطابق اس پہلے مار کا حق و باطل کے فیصلے کی اہمیت ختم کرنے سے پہلے یہ کر دوں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ہے وہ عید جو ہم مناتے ہیں قرآن میں عید منانے کے لیے تاکید کی گئی ہے ہم عید کیوں مناتے ہیں پچھلے سال ہم نے عید کی تقریب پر اسی ہال میں ایک اجتماع کیا تھا اور اس سے میں نے کچھ خرچ کیا تھا اس سال اس ہال میں وہ اجتماع نہیں ہو رہا اکتیس جنوری اتوار کا دن اگلا اتوار چھوڑ کے سے بعد جو اتوار آئے گا صبح ساڑھے نو بجے دس بجے صبح دس بجے یہاں نہیں بلکہ پچیس بی گلبرگ میں ٹوینٹی فائیو بی گلبرگ جہاں اتوار کا درس میرا ہوتا ہے اکتیس جنوری صبح دس بجے وہاں معمول کے مطابق درس قرآن کی بجائے موضوع یہ ہوگا ہم عید کیوں مناتے ہیں آپ آباد سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس سے دلچسپی رکھتے ہوں تو اکتیس جنوری کو صبح دس بجے ٹوینٹی فائیو بی گلبرگ میں جو گلبرگ مارکیٹ سے بالکل قریب ہے گلبرگ مارکیٹ سے جو راستہ پولیس چوکی کی طرف آتا ہے ذرا آگے آ جائیے تو پانی کی اونچی ٹینکی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پچیس بی ادارہ طلوع اسلام کا مقام ہے وہاں موضوع میرا ہوگا ہم عید کیوں مناتے ہیں میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو بڑی ہی توجہ سے سنا رب تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم